صورت البقرہ آیت انسٹھ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بنی اسرائیل نے حکم نہ مانا داخل ہوتے وقت نہ جھکے نہ استغفار کیا اور ہتقوتن جو کلمہ استغفار تھا اس کی جگہ مذاق اور تمسخر میں ہندوۃن یا حبتن فی شاغتن کہتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تعاون کی وبا نازل فرمائی جس میں ہزاروں مارے گئے ترجمہ پھر ظالموں نے بدل ڈالا کلمہ بجائے اس کے جو انہیں کہا گیا تھا تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا استغفار سے عذاب ٹلتا ہے اور استغفار نہ کرنے سے عذاب آتا ہے